اور وہی ہے جس نے زمے کو پھیلا اور اس میں لنگر اور نہر بنائی اور زمے ہر قسم کے پھل دو دو طرح کے بنائی رات سے دن کو چھپا لیتا ہے بے شک اس میں نشانیاں ہیں دیان کرنے والوں کو